سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بہن بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کمر میں پیٹی باندھنے والی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کے لیے نکلے نمبر اٹھائیس سو چونتیس مسند احمد